جہنم ہے وبیثل مہار اور برا ہے ٹھکانہ ربهم لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے واسطے ان کی جنت ہیں جاری ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہ ہمیشہ رہیں گے بیچ اس کے من عند اللہ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے وما عند اللہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے خیر للابرار وہ بہتر ہے واسطے نیکوں کے من اهل الكتاب اور بے شک اہل کتاب میں سے لمن یؤمن بالله البتہ وہ شخص جو ایمان لایا ساتھ اللہ کے وما انزل الیکم آج و نازل کیا گیا طرف تمہاری وما انزل الیہم آج و نازل کیا گیا طرف ان کے خاشعین للہ ڈرنے والے اللہ سے لا یشترون بے آیات اللہ نہیں خریدتے ساتھ اللہ کی آیتوں کے سمنن قلیلہ قیمت تھوڑی اولائک لہم اجرہم یہی لوگ واسطے ان کے اجر ہے ان کا رب نزدیک ان کے رب کے ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے یا منصبرو اے ایمان والو صبر کرو تم وصابرو اور مضبوط رہو تم ڈٹے رہو تم اور گھوڑے باندھے رکھو تم اللہ اور ڈرتے رہو تم اللہ سے تاکہ تم پاؤ لا یغرن کا تقلب الزین کا فروف البلاد دنیا کی تحقیر دنیا کی حکارت خطاب تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن بتبا سارے قیامت تک آنے والے لوگ اس میں آ جاتے ہیں فرمایا لا یغرن کا تقلب الذین کا فروف البلاد کافر جو شہروں میں پلٹتے پلٹتے ہیں سردیوں کے اندر ایک طرف گرمیوں کے اندر دوسری طرف پھر ہر ایک کے پاس عمدہ قسم کے محلات موجود کھانے موجود فرمایا یہ چیز تجھے دھوکے میں نہ ڈالے پھر تیسویں پارے میں جو اللہ نے فرمایا لے فی فریش ایلا فہم رحلت شتائے و سیف دیکھو تم محبت قریش کی محبت ان کی سردیوں کا کوچ کرنا اور گرمیوں کا کوچ کرنا سردیوں کے اندر وہ مکے کو آ جاتے گرمیوں کے اندر وہ شام چلے جاتے اب یہ ان کے لیے جو دنیاوی سامان ہے عیش و عشرت ہے یہ ان کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے ایک حدیث میں فرمایا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے پر تشریف فرما تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے یا صرف ریت تھی اس پر آپ لیٹے ہوئے تھے آپ کے سر مبارک کے نیچے چمڑے کا ایک سرہانہ تھا جس کے اندر کھجور کا چھلکا بھرا ہوا تھا اور پاؤں کے نیچے چمڑے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا جب پاؤں پیچھے ہٹاتے تو وہ ٹکڑا پیچھے ہٹ جاتا یہ دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے فرمایا کہ ما یوب کی کا یبن الخطاب اور خطاب کے بیٹے تجھے کس چیز نے رلایا عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ تو اللہ کے رسول ہیں یہ آپ کے بدن مبارک پر اس چٹائی کے اور ریت کے نشانات پڑے ہوئے ہیں ادھر کیسر و کسرا ہیں ان کے لیے ریشمی بستر ہیں بڑی ہی عیش و عشرت ہے فرمایا بس اتنی بات اے عمر کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے ان کا حصہ ان کو دنیا کے اندر دے دیا گیا اور قیامت کے دن اللہ ان کو فرمائیں گے از تم یہ بات فی حیات کم دنیا تم اپنے لذائز اپنی لذیذ چیزیں دنیا کی زندگی کے اندر استعمال کر چکے ہو آج تمہاری سوائے جہنم کی آگے اور کچھ بھی نہیں اور ہمارے لیے اللہ نے آخرت کی نعمتیں رکھ دی ہیں تو کفار و مشرقین کے پاس اگر یہ نعمتیں ہیں تو ان نعمتوں کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑے کہ یہ لوگ اللہ کے مقبول ہو گئے متعاون قلیل یہ تو نفع ہے تھوڑا یہ تو برتن کی چیز ہے جہنم و بے سلم جب وہ مریں گے تو سیدھے جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے کس طرح جہنم کے اندر مرنے کے بعد عالم برزخ کیونکہ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد پہلے قبر کے اندر جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے وہاں پہنچیں گے اگر وہ کافر ہے تو پہلے اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے بطور تحسر کے افسوس کے کہ اگر تو نیک ہوتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا اس کھڑکی کو بند کر دیا جاتا ہے پھر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا تی من سمو میں کہ جہنم کی گرمی جہنم کی لو یہ اس تک پہنچتی رہتی ہے اب یہ اس کا ٹھکانہ ہوگا حشر تک کہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے عالم آخرت کی طرف ان کو لے جایا جائے گا اس وقت تک ان کے لیے یہی عذاب ہوگا لاکن الذین اور ابا ہوں البتہ وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے چاہے وہ پہلی امتوں کے لوگ ہوں یا امت محمدی یا صاحب سرات و تسلیم کے لوگ ہوں جو ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لیے جنت ہے جاری ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہ ان میں ہمیشہ رہیں گے من عند اللہ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے نوزول مہمانی ہے نزیل اصل میں کہا جاتا ہے رات کو آنے والا مہمان اس کو کہتے ہیں نزیل ایک ہے مطلق ضیف مہمان رات کو آئے دن کو آئے نزیل کہا جاتا ہے اس مہمان کو جو رات کے وقت آئے اور ظاہر ہے کہ رات کے وقت جب مہمان آتا ہے اس کے لیے کھانا پینا اور اس کے سونے کا انتظام کرنا یہ تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اس لیے کا نوز ہوگا یہ ان کے لیے مہمانی ہوگی من عند اللہ اللہ کی طرف سے اور مشکات کے اندر حدیث گزری اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ جنت والوں کی سب سے پہلی مہمانی کیا ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا ایک زائد حصہ ہے اس کا کباب مچھلی کے جگر کا ایک فاضل زائد ہے اس کا کباب کیونکہ اللہ میں زبان ہوں گے اور یہ جنت والے بندے اللہ کے مہمان ہوں گے عند اللہ یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے خیر للابرار وہ بہتر ہے نیکوں کے لیے بڑی چیزوں کی طرف توجہ کیا کرتے ہو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ بھی تیار کر دیا ہے وہ بہت ہی بہتر ہوگا خیر للابرار نیکوں کے لیے بڑا بہتر ہے لیکن ظاہر ہے کہ نیک بننا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے اور کل میں کل یہ گزرا ہے کہ متقی کا درجہ کم ہے اور ابرار کا درجہ زیادہ ہے متقین کا درجہ کم ہے ابرار کا درجہ زیادہ ہے خیر للابرار اسی لیے ان نیک لوگوں کی دعا کیا تھی وہ توفنا مال ابرار یا اللہ ہمیں موت دے ان نیک لوگوں کے ساتھ کہ ہماری معیت ہو کہ ہمارا حشر و نشر ہو نیک لوگوں کے ساتھ وہ ان عالل کتاب لمن بے شک اعلی کتاب میں سے البتہ وہ شخص جو ایمان لایا سات اللہ کے وما انزل واضح اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف بعض روایتوں کے مطابق اس آیت کے شان نزول کے بارے میں تو محسرین یہ کہتے ہیں کہ جب نجاشی جس کا نام تھا اسخامہ حبشی کا بادشاہ تھا صحابہ کرام نے دو دفعہ حبشے کی طرف ہجرت کی اور صحابہ کرام کی تبلیغ کی وجہ سے یہ مومن ہو گیا غائبانہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مان لیا مومن ہو گیا جس دن نجاشی فوت ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم صفے بناؤ جب باہر نکلے بقی الغرکت جس کو اب جنت البقی کہا جاتا ہے پہلے اس کو کہا جاتا تھا بقی الغرکت بقی الغرکت کی طرف آپ نکلے صحابہ کرام کی صفیں بنوائیں اللہ تعالیٰ نے نجاشی کے جنازے کو درمیان سے پردے ہٹا کر کے نجاشی کے جنازے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ بھائی نجاشی ایسے ملک میں مر گیا کہ جہاں اس کے جنازے کی نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں اس کے جنازے کی نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی اور کبر اربان چار تکبیریں کہیں اور اس میں جس طریقے پر ہم پڑھتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد ثنا دوسری تکبیر کے بعد درود تیسری تکبیر کے بعد دعا چوتھی تکبیر کے بعد سلام یہ چار تکبیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا جنازے جب آپ نے جنازہ پڑھ لیا منافقین نے کہا اے دیکھا عجیب شخص ہے صلی اللہ علا جن ہل جی کہتے ہیں عیسائیوں کے سردار کو اس نے عیسائیوں کے سردار کی نماز پڑھ لی لم یومن جو ایمان نہیں لایا ایمان نہیں لایا منافقوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر طنز کیا اعتراض کیا اللہ نے فرمایا و ان من اہل کتاب میں سے وہ شخص بھی ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور قرآن مجید کو بھی مانتا ہے وما انزل الیکم اور نجاشی نے جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے صورت مریم کا دوسرا رکو سنا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تفصیل سے ذکر ہے اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اٹھا کر کے کہنے لگا اللہ کی قسم جو شان عیسیٰ ابن مریم کی اس کتاب نے بیان کی اس میں اور جو شان حقیقت میں عیسیٰ ابن مریم کی تھی اللہ کے ہاں اس تنگ کے جتنا فرق بھی نہیں ہے اب وہ قرآن مجید کو غائبانہ طور پر مان چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن ایمان لے آیا غائبانہ طور پر وماضل ضلع اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف کہ جو کتاب انجیل ان کی طرف نازل اس کو بھی مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں خاشعین اللہ ڈرنے والے اللہ سے کہ اللہ سے ڈر کر کے اور قرآن مجید نے نجاشی کی مدع ایک مقام پر یوں کی مَا أُنزِلَ إِلَى رسول ترا تفیض تفیظ و مما دما من الحق اذا سمی جب سنا انہوں نے ما انزل الى الرسول جو نازل کیا گیا طرف رسول کے دیکھے گا تو ان کی آنکھوں کو بہتی ہے آنسو سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تو جب حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنایا نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہ خاشعین للہ اللہ سے ڈرنے والے لا یشترون بے آیات اللہ سمن کلیدہ نہیں خریدتے ساتھ اللہ کی آیتوں کی قیمت تھوڑی کہ دنیا کا مال دیکھ کر کے اللہ کی آیتوں کو وہ بیچتے نہیں اللہ کی آیتوں کو وہ چھوڑتے نہیں کہ جی دنیا کا مال مل جائے گا دنیا کی جائیداد مل جائے گی ساری دنیا ایک طرف اور آخرت کی ایک نعمت ایک طرف ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا اولائے کا یہ اعلی کتاب اعلی کتاب کی اللہ نے مزا کر دی تعریف کر دی یہ اعلی کتاب لہم اجر عند رب ان کے لیے ان کا اجر ہے ان نزدیک رب کے رب کے کہ اللہ کے ہاں بہترین عجر و ثواب ان اللہ سریع الحساب اللہ جلدی حساب لینے والا ہے اللہ تو سریع الحساب ہے اتنا جلدی حساب لے گا کہ ساری مخلوق کا حساب اللہ کریں گے آدھے دنیا کے آدھے دن کے وقت کے برابر اب دنیا کا دن کتنا بڑا ہے اتنا بڑا تو نہیں ہے اس کے آدھے وقت کے برابر وقت میں اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کا جنوں کا حساب برابر کر دیں گے آخر میں صورت عال عمران کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تین نصیحتیں فرمائی ایمان والوں اس بے صبر کرو تم ان کفار و مشرقین کی اذیتوں پر کفار و مشرقین کی تکلیفوں پر صبر کرو اور دین پہ پکے رہو ڈر کر کے دین کو چھوڑو نہیں یہودی کچھ کہیں نصرانی کچھ کہیں مشرق کچھ کہیں تم اپنے دین کو چھوڑو نہ جی دین کو نہ چھوڑنا اس بے روح صبر کرو تو اور یہ صبر کرنا بڑی کمال کی دلیل ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا وجدنا صابر ہم نے ان کو صابر پایا بڑے ہی صبر والے تھے تیرہ سال یا اٹھارہ سال تیسرے قول کے مطابق چوبیس سال تک بیمار رہے لیکن کبھی زبان پر کوئی شکوہ نہیں شکایت نہیں اس بے روح صبر کرو تم شکوا نہ ہو شکایت نہ ہو اللہ کا شکر اور صابر جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو صابر ڈٹے رہو تم یہ صابر امر کا سیگا ہے اور ہے یہ باب مفالہ باب مفالہ آتا ہے مشارکت کے لیے کہ دیکھو کافر تمہارے مقابلے میں آئیں گے تو وہ اپنی جگہ ڈٹے رہیں گے لیکن اے تم اپنی جگہ ڈٹے رہو اور ایسے مضبوط رہو کہ تمہارا صبر یہ غالب آ جائے ان کافروں کے صبر پر کیونکہ اس کا ایک خاصہ ہے مغالبت مغالبت کہ تم بھی سب کافر بھی صبر کریں گے تم بھی صبر کرو گے لیکن تمہارا صبر کافروں کے صبر کے اوپر غالب آنا چاہیے وہ رابط ریبات اصل میں کہا جاتا ہے گھوڑے کو سرحد کے اوپر باندھ دینا فرمایا رابطو اپنے مورچوں کے اندر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہو اپنے گھوڑوں کو باندھے رکھو تاکہ کفار کہیں سے تمہارے اوپر حملہ نہ کر دیں اب یہ حملہ ایک ظاہر ہوگا ایک باطن ہوگا فرمایا ہوشیار رہو کہ ظاہر کافر تمہارے دین کی سرحد پر حملہ نہ کریں باطن شیطان تمہارے دل کے اوپر حملہ کر کے دین تمہارے دل سے نکالنے کی کوشش نہ کرے ہوشیار رہنا ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی رابطو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظال کر ربات یہی تو ربات ہے کہ انسان شیطان کے مقابلے میں اتنا پکا ہو جائے اتنا ڈٹ جائے کہ شیطان تو مغلوب ہو جائے لیکن یہ انسان شیطان کے مقابلے میں مغلوب نہ ہو ربات یہ ہے ربات یہ تین نصیحتیں فرمائیں اس برو ایک صابرو دو رابطو تین صرف اتنا ہی نہیں کہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرو نہیں اپنے دین کی سرحدوں کی بھی حفاظت کرو یہ بھی ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرو وقت اللہ ڈرتے رہو تم اللہ سے تاکہ تمہیں فلاح مل جائے اگر تم اخروی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اخروی کامیابی مل جائے گی اللہ سے صلى الله تعالى